ابن عون نے ابو سعید سے انہوں نے ورات سے جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے کاتب تھے روایت کی کہا معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ رضی اللہ عنہ کی طرف لکھا یعنی مسئلہ دریافت کیا آگے منصور اور آمش کی حدیث کے مطابق ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار تین سو اکتالیس